بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیش لفظ یہ کتاب قرآن کا پیغام مسلمانوں کے لیے دراصل مولانا خرم مراد کی ایک بڑی تقریر ہے خرم مراد اسلامی دنیا کے ایک بڑے عالم تھے انہوں نے بڑی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان اسلام کا عملی نمونہ بن جائے اس کام کے لیے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور تقریریں کی اس کتاب میں قرآن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن سے صحیح اور پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب پر خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچایا جائے مسلمان عام طور پر قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کو پڑھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت میں کوئی اچھی تبدیلی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہیں حضرت شیخ الہند رحم اللہ حضرت مولانا محمود الحسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا تھا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات اور احکام کے بارے میں معلوم کرے اور تحقیق کرے کہ حق تعالی کن باتوں سے خوش اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے اس کی خوشی والے کاموں کے کرنے اور اس کی ناخوشی والے کاموں سے بچنے کا نام ہی بندگی ہے اور جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو تمام چیزوں سے ناواقف انجان اور بے خبر ہوتا ہے چوٹ کھانے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور بتانے سے ہر چیز کو جان لیتا ہے اسی طرح حق کا پہچاننا اور احکام کا جاننا بھی بتانے اور سکھانے سے ہی آتا ہے لیکن جس طرح حق تعلی نے ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتلایا ہے ویسا کوئی نہیں بتلا سکتا اور جو اثر برکت و ہدایت اللہ کے مقدس و پاک کلام میں ہے وہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہو سکتی اس لیے عام و خاص تمام اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ اپنے اپنے درجے کے موافق اللہ کے کلام کو سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کے قریب لانے کی بھرپور جد و جہد کرے اور خدا کے یہاں اس کے اچھے بدلے کے مستحق بنے یہ کتاب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی ایسی ہمیں امید ہے ضرورت ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے خدا ہماری مدد فرمائے آمین